مرسد بن عبداللہ یزنی کہتے ہیں صحابی رسول سیدنا ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ جہاد کرنے کے لیے مصر تشریف لائے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے سیدنا اقبا بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا ہوا تھا ایک دن سیدنا اقبا رضی اللہ عنہ نماز مغرب سے مصروف ہو گئے اور اس نماز کو مؤخر کر دیا پس جب انہوں نے نماز پڑھائی تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کی طرف گئے اور ان سے کہا اقبا کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ میری امت اس وقت تک خیر یا فطرت پر رہے گی جب تک نماز مغرب کو ستاروں کے خلط پلت ہونے تک مؤخر نہیں کریں گے انہوں نے کہا جی کیوں نہیں انہوں نے کہا تو پھر کس چیز نے تجھے ایسا کرنے پر آمادہ کیا ہے انہوں نے کہا میں مشغول ہو گیا تھا سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا خبردار اللہ کی قسم مجھے اس میں کوئی حج محسوس نہیں ہو رہا لیکن یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے حدیث نمبر گیارہ سو پچپن مسند احمد